یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے آگے اسی طرح جس طرح ابراہیم بن سعد کی حدیث ہے البتہ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کی طرف لپکے اور اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھبیس